اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے اب نکل جا یقیناً تو زلیلوں میں سے ہے